تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے